ایک نظم ہے میری تھوڑی سی اداس سی نظم ہے مگر وطن کے حوالے سے جی، نئے سال کے لیے ایک نظم اے شعائے سہر تازہ نئے سال کی زو میرے سینے میں بھڑکتی ہے ابھی درد کی لو میری آنکھوں میں شکستہ ہیں ابھی رات کے خواب میرے دل پر ہے ابھی چول غم کا پرتو جا بجا زخم تمنا کے میری خاک میں ہیں کیا ابھی اور بھی ناوک کفے افلاق میں ہیں ہر نئے سال کی آمد پہ یہ خوش فہم تیرے پھر سے آراستہ کرتے ہیں در و بام اپنے پھر سے وام آندہ ارادوں کو تسلی دینے ہم بلا دیتے ہیں کچھ دیر کو آلام اپنے گم شدہ شموں کو ہم پھر سے جلا دیتے ہیں گل شدہ شموں کو ہم پھر سے جلا دیتے ہیں پھر سے ویرانی قسمت کو دعا دیتے ہیں قسمت کو دعا دیتے ہیں یوں ہی ہر سال میرے دیس کی بے بس خلقت پھر سے ادبار کے امبار میں دب جاتی ہے یوں ہی ہر سال میرے دیس کی بے بس خلقت پھر سے ادبار کے امبار میں دب جاتی ہے خود فریبی کے تبسم کو سجا لینے سے شدت کر بھلا چہروں سے کب جاتی منزل منزل شوق کا اب کوئی بھی دل دادا نہیں وہ تھکن ہے کہ مسافر سفر آمادہ نہیں شوق پہ اب کوئی بھی دل دادا نہیں وہ تھکن ہے کہ مسافر سفر آمادہ نہیں ایک نظر دیکھی امبو در امبو غلام جو فقط شومی تقدیر سے وابستہ ہیں ان کو کچھ بھی تو بجز وعدہ فردہ نہ ملا یہ جو خود ساختہ زنجیر سے پابستہ ہیں ایک نظر دیکھ کے امبو در امبو غلام جو فقط شومی تک تقدیر سے وابستہ ہیں ان کو کچھ بھی تو بجز وعدہ فردہ نہ ملا یہ جو خود ساختہ زنجیر سے پابستہ ہیں ان کا ایک ایک نفس رہن اغیار کے پاس ان کا ایک ایک نفس رہن اغیار کے پاس اب تو غم بھی آتے نہیں بیمار کے پاس آہا ان کا ایک ایک نفس ہے غم بیمار اغیار کے پاس اب تو غم خار بھی آتے نہیں بیمار کے پاس اے نئے سال کروں میں بھی سواگت تیرا تو اگر دل سے میرے چاک کبائی لے لے اے نئے سال کروں میں بھی سواگت تیرا تو اگر دل سے میرے چاک کبائی لے لے میں تو اس صبح درخشاں کو تمنگر جانوں جو میرے ہاتھ سے کشکول گدائی لے لے لے آہا آہا آہا دوبارہ اے نئے سال کروں میں بھی سواگت تیرا تو اگر دل سے میرے چاک کبائی لے لے میں تو اس صبح درخشاں کو تمنگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے جو میری خاک کو مست مئے پندار کرے جو میرے دشت وفا کو گلو کرے